حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شور بلایا گیا اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے پھر میں نے دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قتلے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سینتیس